مرزا صاحب کہنے لگے نہیں یہ بات تو نہیں میں تو صرف خریدنے کے لفظ پر غور کر رہا تھا تم نے کہا میں ایک موٹر کار خریدنے لگا ہوں تو میاں صاحب زیادہ خریدنا تو ایک ایسا فعل ہے کہ اس کے لیے روپے وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے وغیرہ کا بندوبست تو بخوبی ہو جائے گا لیکن روپے کا بندوبست کیسے کرو گے یہ نقطہ مجھے بھی نہ سوجا تھا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 کہنے لگے مفت ہی سمجھو آخر دوست سے قیمت لینا بھی کہاں کی شرافت ہے البتہ تم احسان قبول کرنا گوارا نہ کرو تو اور بات ہے ایسے موقع پر جو ہنسی میں ہنستا ہوں اس میں معصوم بچے کی مسرت جوانی کی خوشدلی ابلتے ہوئے فواروں کی موسیقی اور بلبلوں کا نغمہ اور اس طرح ہنسا کہ کھلی ہوئی باچھیں پھر گھنٹوں تک اپنی اصلی جگہ پر واپس نہ آئیں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 جیسے میں سوار ہوا ویسے تم سوار ہوئے میں نے کہا مرزا مفت میں نہ لوں گا یہ ہرگز نہیں ہو سکتا مرزا کہنے لگے بس اسی بات سے ڈرتا تھا تم حساس اتنے ہو کہ کسی کا احسان لینا گوارہ نہیں کرتے حالانکہ خدا گواہ ہے احسان اس میں کوئی نہیں میں نے کہا خیر کچھ بھی صحیح تم سچ مچ مجھے اس کی قیمت بتا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 نہیں ایسی پرانی بھی کیا ہوتی میرا لڑکا اس پر کالج آیا جایا کرتا تھا اور اسے کالج چھوڑے ابھی دو سال بھی نہیں ہوئے لیکن اتنا ضرور ہے کہ آج کل کی بائیسیکلوں سے ذرا مختلف ہے آج کل تو بائیسیکلیں ٹین کی بنتی ہیں جنہیں کالج کے سرپرے لونڈے سستی سمجھ کر خرید لیتے ہیں پرانی بائیسیکلوں کے ڈھانچے ذرا مضبوط ہوا کرتے تھے مگر مرزا پونے دو سو روپے تو میں ہرگز نہیں دے سکتا اتنے روپے میرے پاس کہاں سے آتے میں تو اس سے آدھی قیمت بھی نہیں دے سکتا مرزا کہنے لگے تو میں تم سے پوری قیمت تھوڑی مانگتا ہوں اول تو قیمت لینا نہیں چاہتا لیکن میں نے کہا نہ مرزا قیمت تو تمہیں لینی پڑے گی اچھا تم یوں کرو میں تمہاری جیب میں کچھ روپے ڈال دیتا ہوں تم گھر جا کر گن لینا اگر تمہیں منظور ہوئے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 لیکن جب میں نے مرزا سے کہا تھا کہ مرزا میں تو آدھی قیمت بھی نہیں دے سکتا تو مرزا اس پر معترض نہ ہوا تھا وہ بیچارہ تو بلکہ یہی کہتا تھا کہ تم مفت ہی لے لو لیکن مفت میں کیسے لے لوں آخر بائسیکل ہے ایک سواری ہے بکس کو کھولا تو معلوم ہوا ہست و بوت کل چھیالیس روپے ہیں چھیالیس روپے تو کچھ ٹھیک رقم نہیں پینتالیس یا پچاس ہوں جب بھی بات ہے پچاس تو ہو نہیں سکتے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 مرزا چلنے لگے تو میں نے پھر کہا کہ مرزا کل ضرور صبح ہی صبح بھجوا دینا رخصت ہونے سے پہلے میں نے پھر ایک دفعہ کہا کل صبح آٹھ نو بجے تک پہنچ جائے دیر نہ کرنا خدا حافظ اور دیکھو مرزا میرے تھوڑے سے روپوں کو بھی زیادہ سمجھنا خدا حافظ اور تمہارا بہت بہت شکریہ میں تمہارا بہت ممنون ہوں اور میری گستاخی کو معاف کر دینا دیکھو نہ کبھی کبھی یوں ہی بے تکلفی میں کل صبح آٹھ نو بجے تک ضرور خدا حافظ مرزا کہنے لگے ذرا اس کو جھاڑ پہنچ لینا تیل وغیرہ ڈلوا لینا میرے نوکر کو فرصت ہوئی تو میں خود ہی ڈلوا دوں گا ورنہ تم خود ہی ڈلوا لینا میں نے کہا ہاں ہاں وہ سب کچھ ہو جائے گا تم کل ضرور بھیج دینا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 اور تیل لایا ہاں حضور لایا ہوں دیا حضور وہ جو تیل دینے کے چھید ہوتے ہیں وہ نہیں ملتے کیا وجہ حضور دھروں پر میل اور زنگ جمع ہے اور سوراخ کہیں بیچ میں دب گئے ہیں رفتہ رفتہ میں اس چیز کے قریب آیا جس کو میرا نوکر بائیسیکل بتا رہا تھا اس کے مختلف پرزوں پر غور کیا تو اتنا تو ثابت ہو گیا کہ بائیسیکل ہے لیکن مجمل حیت سے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 اور میرا سر پیچھے کو یوں جھٹکے کھا رہا تھا جیسے کوئی متواتر ٹھوڑی کے نیچے مکے مارے جا رہا ہوں پچھلے اور اگلے پہیے کو ملا کر چوں چوں پھٹ چوں چوں پھٹ کی صدا نکل رہی تھی جب اتار پر بائسیکل ذرا تیز ہوئی تو فضا میں ایک بھونچال سا آ گیا اور بائسیکل کے کئی اور پرزے جو اب تک سو رہے تھے بیدار ہو کے گویا ہوئے ادھر ادھر کے لوگ چونکے ماؤں نے اپنے بچوں کو سینے سے لگا لیا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 وہ لمحے جن کے دوران میرے ہاتھ اور میرا جسم دونوں برابر ایک ہی بلندی پر واقع ہوں بہت ہی کم تھے اور ان میں بھی میں یہی سوچتا رہتا تھا کہ اب کے گدی پہلے بیٹھے گی یا ہینڈل چنانچہ نڈر ہو کر نہ بیٹھتا بلکہ جسم کو گدی سے قدرے اوپر ہی رکھتا لیکن اس سے ہینڈل پر اتنا بوجھ پڑ جاتا کہ وہ نیچا ہو جاتا جب دو میل گزر گئے اور بائسیکل کی اٹھک بیٹھک نے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 تھوڑی دیر میں ہینڈل اور گدی پھر اونچی کر کے کس دی گئی میں چلنے لگا تو مصری نے کہا میں نے کس تو دیا ہے لیکن پیچ سب گھسے ہوئے ابھی تھوڑی دیر میں پھر ڈھیلے ہو جائیں گے میں نے کہا بدتمیز کہیں کا تو دو آنے مفت کے لے لیے بولا جناب آپ کو بائسیکل بھی تو مفت میں ملی ہوگی یہ آپ کے دوست مرزا صاحب کی ہے نا للو یہ وہی بائسیکل ہے جو پچھلے سال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 جو آج پورا ہوا ہے ارد گرد کچھ لوگ جمع تھے جن میں سے اکثر ہنس رہے تھے سامنے وہ دکان تھی جہاں ابھی میں نے اپنی ناکام گفت و شنید کا سلسلہ منقطع کیا تھا میں نے اپنے گرد و پیش پر غور کیا تو معلوم ہوا کہ میری بائسیکل کا اگلا پہیہ بالکل الگ ہو کر لڑکتا ہوا سڑک کے اس پار جا پہنچا ہے اور باقی سائیکل میرے پاس پڑی ہے میں نے فوراً اپنے آپ کو سنبھالا جو پہیہ الگ ہو گیا تھا اس کو ایک ہاتھ میں اٹھایا دوسرے ہاتھ میں باقی ماندہ سائیکل کو تھاما اور چل کھڑا ہوا یہ محض ایک استراری حرکت تھی ورنہ ہاشا اور وکلا وہ بائسیکل مجھے ہرگز اتنی عزیز نہ تھی کہ میں اس کو اس حالت میں ساتھ ساتھ لیے پھرتا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 میں آبادی سے دور نکل گیا اب میری رفتار میں ایک عظمیت پائی جاتی تھی میرا دل جو کئی گھنٹوں سے ایک کشمر کش میں پیچ و تاپ کھا رہا تھا اب بہت ہلکا ہو گیا تھا میں چلتا گیا چلتا گیا حتیٰ کہ دریا پر جا پہنچا دریا کے اوپر کھڑے ہو کر میں نے دونوں پہیوں کو ایک ایک کر کر اس بے پرواہی کے ساتھ دریا میں پھینک دیا جیسے کوئی لیٹر بکس میں خط ڈالتا ہے اور واپس شہر کو روانہ ہو گیا سب سے پہلے مرزا کے گھر کیا